حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب خریدنے اور بیچنے والے کا قیمت وغیرہ میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تو معتبر بات وہ ہوگی جو سامان کا مالک کہے یا وہ سودا ختم کرتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو باون